حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے احرام باندھا ہوا تھا جب ہمیں کوئی سوار نظر آتا تو ہم اپنے سروں سے کپڑے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتا ہم کپڑا اٹھا لیتی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے علی بن محمد کی سنت سے یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابق حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو پینتیس